بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ نبی کریم ربش رحلی صدری علی عملی وحل القتم السانی یب ہو کولی چھ دسمبر دو ہزار پندرہ آج کا ٹاپک ہے ایمان بالغیب ایمان بالغیب قرآن میں جو سورہ نمبر دو ہے البقرا اس کے شروع میں یہ لفظ آیا ہے پھر قرآن میں پچاس سے زیادہ بار اس کو استعمال کیا گیا ہے عرف لامیم زال کے کتاب لایا اور پی حضر المتقیب الجین یوبن دیکھیے یہ آیت اور اس طرح کی دوسری آیتیں بتاتی ہیں کہ ایمان نام ہے غیب پر یقین کرنے کا یعنی ان سین پر یقین کرنے کا ان سین پر سین کی طرح یقین کرنا یہی ایمان ہے تو مسئلہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا کیا ہم کو پیدا کیا وہی اس پوری کائنات کا قیوم ہے سب کچھ ہے لیکن وہ ہمارے سامنے نہیں ہے ہم اس کو اس کی صفات کی مارفت دیکھتے ہیں اور صفات کی مارفت دیکھ کر ہم اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہیں یہی ہے ایمان جسے مثال کے طور پر دیکھیے ہم اس کمرے میں ہیں یہاں لائٹ جل رہی ہے یہ لائٹ کہاں سے آ رہی ہے اس کمرے میں اس کا سورس نہیں ہے وہ باہر ہے پاور ہاؤس میں میں یہاں جا رہا ہوں تقریباً پچاس برس سے جو آج تک میں نے پاور ہاؤس کو نہیں دیکھا پھر بھی میں یقین کرتا ہوں کہ یہ روشنی آ رہی ہے پاور ہاؤس سے یہی ایمان ہے ایمان کا مطلب ہے یقین یو ابن بلغیر کا مطلب ہے یوں قانون بلغیر تو اللہ پر یقین کرنا جبکہ وہ غیب میں ہے دنیا میں وہ غیبی پہ رہے گا آخرت میں وہ سامنے آ جائے گا شہود بن جائے گا تو جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کو غیب کے حالت میں ڈسکور کیا اور اس پہ یقین کیا انہوں کو یہ توفیق ملے گی کہ وہ اللہ کے پڑوس میں رہیں اللہ کو برآداد دیکھنے کا انہیں موقع دیا جائے گا یہ غیر پر یقین کرنا کیا ہے اسی سے تمام ایمانی صفات پیدا ہوتی ہیں اور دراصل یہ نتیجہ ہے ڈیولپڈ مائنڈ کا جب آپ کے اندر انٹلیکچل ڈیولپمنٹ کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے آپ تربر کرتے ہیں غور فر کرتے ہیں تب ایسا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ لیتے ہیں اگرچہ وہ میں ہے تب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو اللہ کو ماننے سے پیدا ہونا چاہیے مثلاً دیکھیے آپ پیدا ہوتے ہیں ایک دنیا آپ کے سامنے ہے گلیکسی ہے سورج ہے سولر سسٹم ہے زمین ہے پہاڑ ہے سمندر ہے ایک پوری دنیا آپ کے سامنے ہے اور پوری دنیا میں ایک مستقل ایک حرکت جاری ہے بہت ہی برانڈ وے میں تو آپ سوچتے ہیں یہ سوچنے کا نام ہے سائنس انسان نے سوچنا شروع کیا اسی وقت سے جبکہ وہ زمین پر آباد ہوا دھیرے دھیرے سائنس وجود میں آئی اور زیادہ دور تک اور زیادہ گہرائی کے ساتھ اس نے کائنات کو جانا اب آپ سوچئے سائنس کی معلومات کی روشنی میں کہ تقریباً تیرہ بلین سال پہلے یہاں پر کھڑا تھا اسپیس تھا ویکوم تھا پھر سائنس کی دریافت کے مطابق یہاں پر ایک کاسمک بال ظاہر ہوا جس میں تمام ایٹم تھے دنیا بھر کے پھر اس میں سوجن ہوا جس کو بگ بینگ کہتے ہیں پھر دنیا بننا شروع ہوئی گلیکسی بنی سولر سسٹم بنا زمین بنی وہاں پر بارشیں ہوئی پھر نباتت ہوگی پہاڑ بنے سمندر میں پانی جمع ہوا اتنے سارے واقعات تھے پھر انسان پیدا ہوا پھر دیکھیے آج میں صبح سوچ رہا تھا کہ انسان نے اس زمین پر اپنی زندگی کا آغاز کیا جو کہتے ہیں پریمیٹو پریمیٹیو ایج میں انسان پیدل چلتا تھا درختوں کے پھل کھاتا تھا بالکل کروڈ ڈرائیو تھی کروڈ آج ہم سولاشن زمانے میں ہیں تو کیسے ایسا ہوا سولاشن کا زمانہ ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے یہ سب کیسے ہوا تو میری سمجھ میں آیا کہ یہ اللہ تعالی کے فیصلوں کی وجہ سے ہوا بظاہر انسان نے کام کیا لیکن حقیقت میں اللہ کے فیصلے رہنمائی کر رہے تھے تو یہ ویسی معاملہ تھا جیسے کہ بہت پہلے حضرت نیو نے بہت بڑی ایک کشتی بنائی آر آف نو تو اس وقت اتنی بڑی کشتی بنانا انسان کے لیے بس میں نہیں تھا کہ فرشتوں کی گائیڈنس میں وہ کشتی بنی اس کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ فضائل فلک و وبا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے مدد سے تم کشتی بناؤ میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہوا معاملہ راشن کے ساتھ یہاں بھی ہوا کہ فرسٹ لائن ہزارہ بیارنا ہوا ہے نا ہزارہ مطلب ہے سیولا سولہ بناؤ ہمارے رہنمائی میں یعنی فرشتوں کی رہنمائی میں تو ان سب چیزوں کو جو آپ ڈسکور کرتے ہیں تب کیا ہوتا ہے کہ آپ کریٹر کو دریافت کرتے ہیں کریٹر سے آپ کے اندر بے پناہ محبت پیدا ہوتی ہے کریٹر سے آپ کا بہت ہی زبردست تعلق کام آتا ہے یہی ہے ایمان ایمان دراصل اللہ کی جو گلوری ہے اللہ کے جو کلمات ہے اللہ کے جو انتظام چل رہا ہے دنیا میں اس کو دریافت کر کے آپ پہنچتے ہیں اللہ کی دریافت تک ان یعنی صفات کے ذریعے آپ دریافت کرتے ہیں ذات کو اب پھر آپ کا ہیں یقین محبت اللہ سے تعلق وہ سارا پیدا ہو جاتا ہے یہی ہے ایمان ایمان صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے کلمہ آپ نے پڑھ گیا تو ایمان حاصل ہو گیا ایمان کا مطلب ہے دریافت ڈسکوری اور ڈسکوری ہوتی ہے تدبر کے ذریعے کنٹمپریشن کے ذریعے تو ایک ہے ایک فرد کا کنٹمپریشن ایک ہے کلیکٹو کنٹمپریشن تو سائنس کا ہے کلیکٹو کنٹمپریشن کا نام ہے انسان نے جب جدید شروع کی دنیا میں جب صرف دو آدمی تھے آدم اور ہوا تب بھی وہ سوچتے تھے غور فر کرتے تھے لیکن وہ سوچ تھا انڈیویجل کنٹمپلیشن پھر بڑھتے بڑھتے سائنس موجود بھائی تو سائنس کیا ہے سائنس کلیکٹو کنٹمپلیشن ہے ایک پوری انسانیت مل کر سوچ رہی ہے اور ڈسکور کر رہی ہے تو اس کا جو آپ سوچتے ہیں تو آپ کو بے پناہ یقین حاصل ہوتا ہے بہت بڑا یقین اور کنوکشن پھر دیکھیے اور سوچیے آپ کو کھانا چاہیے فوڈ چاہیے تو ایک شکل ہے کہ آپ نے کھانا لیا ہو کھا لیا کھا کر کے روانہ ہو گیا اپنے آفس ایک ہے کہ آپ کھانا کھاتے ہوئے پانی پیتے سوچتے ہیں کہ سب کیسے ہوا یہ سب کیسے ہوا کہ میں جو چاہتا ہوں پانی اور کھانا وہ یہاں موجود ہے میری پیدائش سے پہلے پھر اس پورے پروسیس کو آپ اپنے مائنڈ میں لاتے ہیں کیسے زمین پر بارش ہوئی کیسے زمین پر پلانٹ اگے آپ جانتے ہیں کہ پہلے یہ جو اس کو آپ ہیں گیہوں چاول وغیرہ یہ جنگلوں میں تھے جنگلوں میں انسان نے اس کو ڈسکور کیا پھر اس کو ڈیولپ کیا پھر ایگریکلچر وجود میں آیا ہارٹیکلچر وجود میں آیا اس میں بہت لمبی مددگل تھی یہ بھی ایک کریکٹو ایکسرسائز تھی ساری انسانیت مل کر کیسا کیا ساری انسانیت مل کر بسن گھوڑا جگڑوں پر ہوا کرتے تھے پہلے انسان نے گھڑے کو دریافت کیا گھوڑے کو آرنس کیا اسے سواری بنائی گھوڑے گاڑی بنائی وغیرہ تو انسان نے زندگی کا آغاز کیا اس طرح سے کہ پیدا چلتا تھا جنگل کے پھل کھاتا تھا اس طرح سے لیکن پھر سوچتے سوچتے سوچتے وہ ماڈرن سیولازیشن تک پہنچا یہ سب ایک کریکٹو ایفرٹ ہے اجتماعی جدوجہد ہے کہ جو آپ سوچتے ہیں تو ایک طرف آپ خالق کو کریٹر کو دریافت کرتے ہیں اور پھر آپ خالق گلوری خالق کی عظمت خالق کی رحمت خالق کی بریسنگ ان سب کو آپ کر دریافت کرتے ہیں تو آج آپ کے مائنڈ پر خواہش کی بڑائی آتی ہے خوشگڑی آتی ہے محبت آتی ہے ساری چیزیں آتی ہیں جن کو ہم ایمان کرتے ہیں تو اسی سے دیکھیے ایک اور چیز پیدا ہوتی ہے یعنی اچھی سوشل لائف کیونکہ انسانوں کے درمیان جو آپ رہتے ہیں سوشل لائف کا مطلب ہے انسانوں کو درمیان رہنا تو ہر دن آپ کو یہ یاد آتا ہے کہ سارے انسان نے مل کر کے ایک ایفرٹ کیا کلیکٹو ایفرٹ تب یہ دنیا اس طریقے سے متمدن سولہ دنیا بنی ایک سولاشن وجود آئی اور سٹی بنے اور کیا کیا ہوا کیا کیا ہوا تو ایک طرف آپ کو اللہ کی گلوری آپ سینے میں ہسے پیدا کرتی ہے دوسری طرف انسان سے محبت ہی پیدا ہوتی ہے آپ کے اندر کہ کتنے سارے انسانوں نے کلیکٹو ایفرٹ کیا ہے تب اس کو قابلیت دنیا حاصل ہوئی ہے پھر میں سوچ رہا تھا کہ میں نے بریکفاسٹ لیا یا لنچ لیا یا ڈنر لیا تو کیا ہوا میں نے اپنے اندر کچھ چیزیں ڈال دی روٹی چاول دل دال سبزی اور پھر باڈی کا ایک نظام بہت ہی بہت سسٹم باڈی کے اندر ایک بہت ہی کمپلیکس فیکٹری اس نے ان چیزوں کو کور کرنا شروع کیا یعنی خون میں ہڈی میں گوشت میں یعنی میں نے خون نہیں پیا تھا میں گوشت نہیں کھایا تھا میں نے ہڈی نہیں کھائی تھی یہ فوڈ کنورٹ ہوا ان تمام چیزوں تو پیٹر کی قدرت کتنی بڑی ہے کہ ایسی کمپلیکس سسٹم میرے اندر رکھ دیا کہ میں صرف پانی پیوں کھانا کھاؤں اور وہ ایک پورا باڈی میں تجویز بن جائے خون کے شکل میں ہڈی کے شکل میں گوشت کے شکل میں یہ سب اللہ تعالی کی صفات ہیں تو صفات کے ذریعے آپ اللہ کی ذات کو پہچانتے ہیں تو جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی صفات کا ظہور ہے جو کچھ بھی ہے چاہے وہ گلیکسی ہو چاہے سولر سسٹم ہو چاہے پہاڑ اور سمندر ہو چاہے آپ کی ذات ہو جو کچھ بھی ہے جو کچھ بھی ہے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العالمین کی صفات کا ظہور ہے تو آپ غور کیجئے کہ اگر میں یہ مانوں کہ کہ دہلی گورنمنٹ نے ایک پاور ہاؤس بنایا اس پاور ہاؤس سے میرا کمرہ روشن ہو رہا ہے تو ایک اعتراف پیدا ہوگا کہ کتنا اچھا کام کیا ہماری گورنمنٹ نے دیکھیے جب آپ سوچے اس طریقے سے پوری کائنات میں پھیلا کر کے اپنے معاملے کو پوری کائنات پوری ہیومینٹی پوری یونیورس کو لے کر سوچیں تو یہی احساس یعنی بلین ٹریلین سے بہت ہی زیادہ پیدا ہوگا آپ کے اندر شکر کا احساس اعتراف کا احساس اپناز کرنے کا احساس ان سب چیزوں کے مجموعے کا نام ہے ایمان بالغیب یعنی دیکھی ہوئی چیزوں کی بنیاد پر نہ دیکھے ہوئے خدا کو ماننا سین کے بنیاد پر ان سین کو ماننا یہ ہے ایمان بالغیب تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک کلمہ ہے اس کو آپ نے پڑھ دیا ایمان بروغ واسیل ہو گیا پر کیا جب آپ ڈسکوری کرتے ہیں جب آپ اتنی ساری بیتوں کو دریافت کرتے ہیں اور آپ کا سینا روشنی سے بھر جاتا ہے تب جا کر آپ کو ایمان بیگا حاصل ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا نظام بنایا یہ اتنا بڑا نظام کیوں بنایا اس کی حکمت کیا ہے اس کی قیمت ہے ظال کا منتظر کا اسی کے درمیان ایک شخصیت بنتی ہے اسی کے درمیان ایک شخصیت بنتی ہے بدکا شخصیت تو اسی مذکر شخصیت یا ایک پورفید پرسنالٹی کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے جنت جنت جو ہے بہت ہی پرفیکٹ ورلڈ ہے آئیڈیل ورلڈ ہے وہاں بسانے کے لیے انسان چاہیے تو یہ سارا جو یونیورس کا نظام ہے اسی لیے بنایا گیا کہ انسان یہاں پر اسپریچل ڈیولپمنٹ کرے تدبر کرے کنٹرپریشن کرے اس کے ذریعے اس کے اندر ایک پرسنالٹی بنے پازیٹو پرسنالٹی اس طرح وہ ڈیلیوری کے اندر بنتا ہے جنت کے لیے یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں یومن بلغیر غائب حد الم القین البنی بلغائب یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں یہ زندگی جو اس ہمیں گزارنا ہے ایمان بےغب والی ایمان بےغب والی جو جو ہمیں زندگی گزارنا ہے تو وہ ہم اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے جیسے میں آج کیا کہ انسان خود اپنی طاقت سے شیوراجن کو پیدا نہیں کر سکتا تھا تو اللہ نے آپ فیصلوں کو ساتھ کر دیا انسان اور جیسے کہ میں نے عرض کیا ہزار تو وہی یہاں بھی ہے یعنی یہ زندگی جو تسکیت گزارتا ہے آپ کو وہ بھی آپ فیصل سے ہوتا ہے قرآن میں ہے کہ الدین قالو رب اللہ سمست علیہ رائے کا یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں اللہ پر یقین کریں اور اس پر قائم ہو جائے اس پر قائم ہو جائے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں سطرت در علیہ رائے کا اترتے ہیں سطرت کا مطلب کہ بہت اترتے ہیں کہ فرشتے اترتے ہیں کس لیے آپ کے ہیلپ کرنے کے لیے اللہ تخاف بڑا دونوں تو اس میں ایک وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں تو یہ جو ساتھی ہیں تو آپ کو ان کی آواز نہیں سنائی دیتی قرآن میں ایک فیصلے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں نہ اولیاء تو پھر دنیا بلّہ کر تو ہم ان کی آواز تو سنتے نہیں تو یہ ہم تدبر کے ذریعے تفکر کے ذریعے کنٹمپریشن کے جانتے ہیں وہ کیسے جو ہمارے ساتھ اتنی ساری بلیسنگ ہو رہی ہے ہمارے اتنے سارے کام بن رہے ہیں کہ ہماری باڈی میں نان فوڈ فوڈ بن جاتا ہے ہمارے چاروں طرف جو دنیا ہے وہ ہمارے لیے لائف سپورٹ سسٹم بن جاتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں تو ہم جب سوچتے ہیں تو ہم ڈسکور کرتے ہیں یہی تو ہے جو فیصلے کر رہے ہیں یہی تو ہے جو انجن کر رہے ہیں اتنا پرفیکٹ انداز سے اتنا ویل پلانڈ انداز سے اتنا ویل ڈیزائنڈ انداز سے یہ دنیا چل رہی ہے اور وہ بالکل ہم ہماری ضرورتوں کے مطابق انداز چل رہی ہے تو کیسے ایسا ہو رہا ہے اس میں فرشتے کام کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے تو جب اس میں آپ دریافت ہے تب آپ اسی طرح فرشتوں کی آواز کو سننا یعنی فرشتے قرآن میں کاغذ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں نانا اولیاء کو تو فرشتے کہتے ہیں لیکن ہم ان کے لفظوں کو نہیں سنتے تو ڈسکوری کے تھرو ہم ان کو دریافت کرتے ہیں کہ آخر یہ سب کیسے ہو رہا ہے تو اللہ تعالی نے اپنے فرشتوں کو لگا رکھا ہے کہ زمین کو سورج کو آسمان کو کائنات کو اس طرح چلاؤ کہ وہ انسان کے لیے موفق رہے ہر قدم پر انسان کا کام بنتا رہے تو اس حقیقت کو جب دریافت کیا آپ نے تو آپ نے فرشتوں کی آواز کو سنا اس حقیقت کو جب دریافت کیا تو آپ نے فرشتوں کی آواز کو سنا پھر آپ کو فرشتوں کی سمجھ مل جاتی ہے پھر آپ کا یقین بڑھتا ہے پھر آپ کے تسکیے میں اضافہ ہوتا ہے یہ سب ہوتا ہے تو ساری باتیں یہ ایمان بلغیب انفولڈنگ ہے یہ ساری باتیں اسی میں شامل ہیں ایمان کی میں جب اس کو انفولڈ آپ کرتے ہیں تب وہ باتیں آپ کے علم میں آتی ہیں تو قرآن میں ہے کہ ممی کا ایمان بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے کہتے ہیں ایجاد ایمان ایمان کیسے بڑھتا ہے ایمان بڑھتا ہے تدبر کے ذریعے دریافت کے ذریعے یعنی کہ اپنے آپ کو بڑھتا رہے گا وہ اپنے آپ نہیں ہوتا بلکہ آپ کا تدبر آپ کی دریافت اس کے ذریعے ایمان بڑھتا ہے ایمان بڑھے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تعلق بلا بڑھے گا اللہ سے محبت بڑھے گی اللہ پر یقین بڑھے گا اس طرح وہ شخصیت بنتی ہے جو جنت میں داخلے قابل ہو جدا ایمان بالغیب نام ہے چھپڑی حقیقتوں کو ڈسکور کر کے اس کو اپنے لیے ایمان کی غذا بنانا ایمان کی غذا بنانا اور یہ سب آپ کو سوچنا پڑتا ہے جیسے کل میں سوچتے سوچتے ایک بات بڑی سمجھ آئی کہ ساری تاریخ میں انسان ہیپینس کو اپنا نشانہ بنایا تھا ہر آدمی ہیپینیس چاہتا خوشی ہیپینیس خوشی کسی کو ملی نہیں خوشی کسی کو ملی نہیں ساری تاریخ میں تو یہ اللہ کی رحمت کے خلاف ہے کہ آدمی خوشی کا طالب ہو اور خوشی نہ ملے اس کو آپ کو خوشی کا طالب کیسے بنایا اللہ نے بنایا تو آپ کو خوشی کا طالب بنائے اور نہیں تو یہ اللہ کی رحمت کے خلاف ہے اس اس کا جواب مجھے قرآن کے آیت میں ملا ارا بذکر اللہ تت القلوب اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اطمینان کا مطلب ہے سیٹسفیکشن تو اس کو سوچتے ہوئے میں اس کا کہ قرآن نے ایک ریولیوشنری کانسپٹ دیا ہے خوشی کا خوشی کا ہیپینس کا ایک ریولیوشنری کانسپٹ دیا ہے وہ اس طرح سے کہ اس نے فزیکل جو مطلب لوگ سمجھتے ہیں فزیکل جوائے فزیکل جوائے کو انٹلیکچل سیٹسفیکشن الگ کر دیا تو لوگ ہیپینیس کو مطلب سمجھتے ہیں فزیکل جو ہے تو قرآن نے بتایا کہ فزیکل جو ہے تم کو جنت میں ملے گی فزیکل جو ہے لیکن اس دنیا میں تم کو انٹلیکچل سیٹسفیکشن مل سکتا ہے اس طرح کے تم چیزوں کو ایکسپلین کرنا جا رہا ہوں ڈسکور کرنا جا رہا ہوں کسوانی کی خوشی جس کو کہتے ہیں خوشی فزیکل سینس میں تو جنت میں ملے گی کیونکہ آپ چاہتے ہیں آئیڈیل خوشی یہ دنیا لفظ آئیڈیل ہے تو آئیڈیل خوشی تو جنت ہی ملے گی آئیڈیل لذت تو جنتی ملے گی فزیکل لذت آئیڈیل سینس میں فزیکل جو ہے فزیکل لذت آخر جنت ملے گی وہ آئیڈیل ورڈ ہے لیکن آپ کا جو مائنڈ ہے وہ سوچتا ہے اگر آپ چیزوں کو ایکسپلین کر لیں چیزوں کو صحیح ڈھنگ پر انٹرپریٹ کر لیں تو آپ کو سیٹسفیکشن مل جاتا ہے اس دنیا میں جا کے قرآن کے جو قرآن نے جو ہم کو حکمت بتائی ہے حکمت جو ویزم وہ یہ ہے کہ فزیکل جوائے کے لیے تم جنت کو اپنا گول بناؤ لیکن انٹلیکچل کنٹینمنٹ انٹلیکچل سیٹسفیکشن تم حاصل سکتے ہو دنیا میں فکر فر کے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیپینس کی انسان جو ہیپینیس تیار کر رہا ہے پوری تاریخ میں تو اس کے معاملے میں یہ ایک ریوشنری ایک رہنمائی ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو اگر اتنا قلب حاصل ہو گیا تو آپ ٹینشن سے بچ جائیں گے اسٹریس سے بچ جائیں گے جبکہ آپ فزیکل جوائے کو جو اپنا گول بناتے ہیں تو آپ مسلسل طرح تو ٹینشن رہتے ہیں اسٹریس میں رہتے ہیں اور طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں تو بہت زبردست قسم کا یہ سیٹلمنٹ ہے کہ فزیکل جو ہے کو آئیڈیل سینس میں رکھ دو جنت کے خانے میں پودی کھانے میں لیکن کٹرپیشن کے تھرو ایکسپلینیشن کے تھرو اس دنیا میں تم انٹلیکچوئل اطمینان انٹلیکچوئل سیٹسفیکشن حاصل کر سکتے ہو اور پھر تم کو ٹینشن فری زندگی حاصل ہو جائے گی اسٹریس سے بچ جاؤ گے بیماری سے بچ جاؤ گے جو بیماریاں آتی ہیں اس معاملے میں اس سے بچ جاؤ گے یہ ہے اسلام کی ایک انقلابی رہنمائی قرآن کی ایک رہنابائی انقلابی رہنمائی تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزیں ایمان بلق میں شامل ہیں ایمان بلقائب کی انفولڈنگ آپ کریں گے یہ سب چیزیں آپ کو ملتی چل جائیں گی یہ سب چیزیں مثلا آپ کو اس دنیا میں ایکسیڈنٹ بھی ہوگا بیماری بھی ہوگی بڑھاپا بھی آئے گا اس سے آپ کو فزیکل یعنی سینس میں لگا کہ ہماری خوشی یہاں پر ہم کو فزیکل سینس میں خوشی نہیں مل رہی ہم کو لیکن اگر انٹلیکچل لیول پر آپ آپ کا مائنڈ الائیو ہے آپ کا مائنڈ میچور ہے آپ اویکن تھنکنگ اویکن مائنڈ آپ کے اندر ہے سوچنے کی تلاشی آپ کے اندر ہے تو چیزوں کو ایکسپلین کر کے آپ اتنا حاصل کر سکتے ہیں چیزوں کو ایکسپلین کر کے اتنا قلب آپ کو مل جائے گا تو اگر سے آپ کو بیماری آئے گی ایکسیڈنٹ ہوگا پھر بڑھاپا آئے گا لیکن انٹلیکچل یعنی ذہنی سطح پر آپ جب آپ کی سوچ الائی ہوگی تو آپ ٹینشن سے بچ جائیں گے اسٹریس سے بچ جائیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا قرآن کا رہنمائی ہے کہ دوست یو الگ کر دیا اس نے یعنی آئیڈیا اسٹریس میں فزیکل پلیزر اور کنٹینمنٹ آج فیس میں فزیکل پلیزر آپ کو صرف اسٹرکٹ ملے گا اچھا دیکھیے انسان کی ایک مزاج یہ بھی ہے کہ اگر کسی چیز کو آپ ایکسپلین کر لیں تو ٹینشن ختم ہو جاتا ہے مثلا آپ ریلوے اسٹیشن پہنچے ٹھیک ٹائم پہ پہنچے آپ کیونکہ وہاں پتا چلا کہ گئے تو ایک گھنٹہ لیٹ ہے دو گھنٹہ لیٹ ہے اس کی وجہ ریزن اس کا فلاں ہے تو ریزن آپ جب دریافت کر لیتے ہیں تو آپ کا اسٹریس ختم ہو جاتا ہے یعنی اگر آپ کو کچھ پتا نہیں کہ ٹرین کو لیٹ ہو رہی ہے جہاز کو لیٹ ہو رہا ہے تو آپ پریشان رہیں گے لیکن جب آپ اس ریزن کی دریافت کر لیں اور اس کے دیر ہونے کو ایکسپلین کر لیں تو آپ کو سیٹسفیکشن مل جاتا ہے یہ انسانی مزاج ہے کہ پرابلم کو اگر آپ ایکسپلین نہ کر پائیں تب پرابلم آپ کے لیے پرابلم ہے ڈسٹرب کرتا ہے آپ کو لیکن اگر آپ پرابلم کو ایکسپلین کر لیں آپ کا انٹلیکچل ڈیولپمنٹ ایسا ہو کہ آپ پرابلم کو ایکسپلین کر لیں تو فوراً آپ کو سکون مل جاتا ہے جس کو قرآن میں اطمینان کہا گیا ہے اطمینان کیونکہ یہ قرآن میں بہت ہی بڑی بات کہی گئی ہے کہ اس دنیا میں تم کو فزیکل پلیزر آئیڈل سینس میں نہیں مل سکتا وہ تم کو جانتے ملے گا اس دنیا میں نہیں تو آپ اگر اس بات کو مان لیں یا فٹ کر لیں کہ فزیکل پلیزر آئیڈل سینس میں صرف جانتے ملے گا وہ موت کے بعد آئے گی انشاءاللہ اور جہاں تک دنیا کے معاملات ہیں اس میں ہمیں اطمینان مل سکتا ہے ایکسپلین کر کے اس کو تو بہت ہی پرافی زندگی آپ کو حاصل ہوتی ہے قرآن کی رہنمائی سے یہ بات ملتی ہے کہ یہ سب چیزیں میرے نزدیک شامل ہیں ایمان بالغیب میں ایمان بالغیب کو جب انفولڈ کرتے ہیں آپ یہ سب چیز نکلتی چلی جاتی ہے نکلتی جاتی ہے کسی میں آپ کو دنیا کا بھی نسخہ ملتا ہے آفت کا بھی نسخہ ملتا ہے کسی میں آپ خدا کو دریافت دریات کرتے ہیں انسان کو بھی دریات کرتے ہیں ایمان برگا کی انفولڈنگ کے ذریعے یہ جو فرمایا کہ یہ کتاب اور کتاب ہے یعنی اس میں شاید رہنمائی حاصل ہے انسان کے لیے جو اس کو چاہیے لیکن کس کے لیے ہے یہ اس کے لیے ہے جس کے اندر ایمان بالغیب کی صلاحیت ہو یعنی مطلب کیا ہے جس کا ذہن اتنا ڈیولپڈ ہو اتنا میچور ہو اتنا زیادہ اویکنڈ ہو کہ وہ غیب کو لے کر شہود کو دریافت کر سکے جسے میں لائٹ کو دیکھ کر کے پاور ہاؤس کو دریافت کرتا ہوں تو ایمان بالغیب دراصل ایک درجہ ہے انٹلیکچل ڈیولپمنٹ کا ایمان بالغیب کوئی کوئی مسٹری نہیں ہے کوئی پورا اثرات چیز نہیں ہے ایمان بالغیب کوئی پورا اثرات چیز نہیں ہے وہ انٹلیکچل ڈیولپمنٹ کا ایک درجہ ہے اس کا مطلب یہ کہ میں زبان سے کہہ دوں کہ میں غیب پر ایمان لایا تو بس ہو گیا یہ مطلب نہیں ہے میں غیب پر ایمان لایا یہ کر دیا اور آپ کو مل گیا ایمان مل گیا ایسا نہیں ہے آپ نے اپنے اندر انٹلیکچل ڈیولپمنٹ کا وہ آپ اپنے مائنڈ کو انٹلیکچل ڈیولپمنٹ کے اس درجے پہ لائے جبکہ وہ انفلوئنس کر کے چیزوں کو جان سکے یہ انفلوئنس ہے کہ میں لائٹ کو دیکھ کر کے پاور ہاؤس کو میں یقین کیا میں نے دیٹ از انفلوئنس تو انفلوئنس جو ہے وہ انسانی عقل کے ارتقا کا ایک درجہ ہے ایک غیر تاریخ یافتہ مائنڈ صرف دیکھی ہوئی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے جیسے انیمل ہے انیمل انفلوئنس کو نہیں جانتے اس کے اپنے اسٹک کے طرح چلتے ہیں تو انیمل میں اور انسان میں یہ فرق ہے کہ اسنان ریشنل انالیس کرتا ہے وہ انفلوئنس کرتا ہے وہ مطالعہ غور فکر کرتا ہے اس چیزوں کو دریافت کرتا ہے تو ڈسکوری جو ہے وہ انسان کی سمت ہے ان کی صفت نہیں ہے ڈسکوری جو ہے وہ انسان کی سمت ہے ان کی صفت نہیں ہے تو ایمان بلغیر جو ہے وہ انسان کو جو کوالٹی دی گئی ہے سوچنے کی اس کو استعمال کر کے آدمی ایمان الغیر کے درجے تک پہنچتا ہے کچھ تحفظ کر کے کچھ الفاظ کا زبان سے دوہرا کر نہیں ملتا ہے ایمان الغیر تو یہ جو غور فکر ہے وہ کیسا ہوتا ہے آپ قرآن کو پڑھتے ہیں آپ سنت رسول کو پڑھتے ہیں پھر آپ اس کائنات پر غور کرتے ہیں اپنے بارے میں غور کرتے ہیں یہ سب گویا ذریعہ ہے غور فکر کا یہ گویا ڈیٹا ہے غور فکر کرنے کا یہ ساری چیزیں جو ہے گویا ڈیٹا ہیں جن کو لے کر آپ سوچتے پھر سچائی تک یقین تک پہنچتے ہیں تو ہم میں ہر شخص کو یہ جانا چاہیے کہ دین جو ہے یعنی کچھ الفاظ کے ذریعے دین کی باتوں کو بتایا ہے کیونکہ الفاظ کا الفاظ اور علامت ہے جو اس کی میننگ ہے وہ الفاظ کے اس پار ہے تو ہمیں اتنا زیادہ اپنے اندر استعداد پیدا کرنا ہے کہ ہم الفاظ کے ذریعے اس کی گہرے بانی کے تک پہنچ سکیں انبل نہیں ایسا کر سکتا نہیں کر سکتا ایسا جیسے کل میں نے ایک بات سوچی کہ آخرت میں سارے لوگ ایک دوسرے سے بات کریں گے کیسے ہوگا کیسے وہاں لینگویج گیپ نہیں ہوگا میں روس گیا تو وہاں لینگویج گیپ تھا بات نہیں کر سکتا تھا میں لوگوں سے میں فرانس گیا وہاں پہ لینگویج گیپ تھا میں بات نہیں کر سکتا لوگوں سے تو میں اس آخرت میں سارے لوگ بات کریں گے ایک دوسرے سے کیسے ہوگا لینگویج گیپ کیسے ختم ہو جائے گا تو لٹریچر میں بہت پرانا ایک کانسیپٹ ہے جو کہتے ہیں امبل السنا مدر ٹنگ سمجھتے ہیں کہ ایک زبان ہے امبل السنا ساری زبانیں اسے سے لی ہیں کوئی جو کہتے ہیں عربی زبان امبل السنا ہے کوئی کہتے ہیں سنسکرت امبل السنا ہے کوئی لوگ سمجھتے ہیں ہیبرو امبل السنا ہے لکھ سکتا ہے کہ لیٹن اسنا نہیں سمجھ آیا کہ امب اسنا وہ ہے جو اللہ اسماق اللہ اللہ نے ہر آدمی کے مائنڈ میں ایک زبان رکھ دی ہے اس کی وہ سب رکھ دی ہے ہم جو زبان بولتے ہیں وہ اسی کا ترجمہ ہوتا ہے بس میں بول رہا ہوں اردو تو میں اپنے اس جو مائنڈ میں جو اللہ نے رکھ دیا اسنا اس کا ترجمہ کر رہا ہوں ایسی عربی بولنے والا فرینچ بولنے والا جرمن بولنے والا آج بھی ہمارے سب کی زبان ایک ہی ہے بظاہر ہم اس زبان کا ترجمہ کر کے مختلف زبانیں بولتے ہیں وہاں کیا ہوگا وہاں سے زبان اوپن ہو جائے گی جو مل سنا ہے تو پھر ہمارے دوسروں کے زبان گیپ نہیں رہے جو میری زبان وہی دوسروں کی زبان جو بے زبان وہی سب کے زبان تو کتنا عجیب اس کو تھر پیدا ہوا اللہ کی رحمت کا اللہ کی بلیسنگ کا یہ سوچنے کا معاملہ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ تدبر کی عبادت کا نام جانیں تدبر ایک عبادت ہے اس کو ہم کرنا جانیں کیونکہ سارے بڑے بڑے جو ایمانی درجے ہیں وہ تدبر کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں تدبر کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو تفریح دے کہ ہم تدبر کرنا جانیں غرب غرب کرنا جانیں کرتے پھر کلچر ہمارے اندر آ جائے تب ہم ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایمان کے اعلیٰ درجات کو دریافت کریں اور اللہ کے ہاں ہم جنت کے قرار پائیں تو میں اسی کی دعا کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ مولانا ایک کوشچن آیا ہے نغمہ کی طرف سے what do you mean by اللہ کی صفت کا ظہور اسلام میں جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے یعنی ہم پرسنل گارڈ میں بلیو کرتے ہیں ان پرسنل گارڈ میں نہیں کچھ مذہبوں میں ان پرسنل گارڈ کا کانسیپٹ ہے لیکن اسلام میں پرسنل گارڈ کا کانسیپٹ ہے تو اللہ کی ذات ہے وہ ذات جو ہے ہر کسی کی طاقت اس کے پاس ہے مثلا ہاں، ایک وقت تھا کہ اللہ اکیلا تھا پھر اس نے فیصلوں کو پیدا کیا یہ ضرور تھا اس کی طاقت کا پھر اس نے انسان کو پیدا کیا یہ ضرور تھا اس کی طاقت کا تو اللہ ذات کے اعتبار سے ایک پرسن ہے ذات کے اعتبار سے ایک پرسن ہے اور صفات کے اعتبار سے آل پاورفل ہے تو اپنے پاور کو استعمال کر کے اس نے گلیکسی بنائی سولر سسٹم بنایا پاور اور سمندر بنائے انسان بنائے یہ اس کا انش نہیں یعنی ہم کچھ لوگ جو مانتے ہیں کچھ مذاہب کہ ہم اللہ کا انش ہیں اللہ کا پارٹ ہے وہ عقیدہ اسلام میں نہیں ہے کچھ مذاہب یہ مانا جاتا ہے کہ سارے انسان بلکہ ساری چیزیں ساری چیزیں وہ اللہ کا انش ہے اس کا حصہ ہے اس کا پارٹ ہے اسلام میں ایسا نہیں مانا گیا اسلام میں کہ اللہ ایک ذات ہے انڈیپینڈنٹ ذات لیکن اس کے پاس ساری طاقتیں ہیں تو اپنی طاقتوں کے ذریعے سے وہ اپنی طاقت کے ذریعے سے وہ پیدا کرتا ہے کریٹ کرتا ہے اس نے کریٹ کیا مادہ کو اس نے کریٹ کیا زندگی کو اس نے کریٹ کیا انسان کو یہ ہے ظہور تو جو مانسک کانسیپٹ ہے اس میں ظہور کا کانسیپٹ نہیں ہے جی لیکن جو مانوسٹک کانسیپٹ ہے اس میں ظہور کا کانسیپٹ ہے مولانا ان کا ایک کامنٹ بھی ہے مولانا I have understood the meaning of ایمان بل گیڈ for the first time it is to have developed your mind at such a level that we are able to discover through inference, not only by seeing. جہاں صحیح بات ہے انسان بھی دیکھے انسان پوٹینشیل کے روپ میں پیدا کیا گیا پوٹینشیل سب کچھ انسان کے اندر ہے لیکن وہ ہے پوٹینشیل کے روپ میں ہم کرتے پیسے کے ذریعے سوچنے کے ذریعے انٹلیکچل ڈیولپمنٹ کے ذریعے اس پوٹینشیل کو ایکچوئل بناتے ہیں اسی سے ایمان بھی آپ سوچ سکتے ہیں یعنی جو چیز غائب میں ہے اس کو ہم یقین کے درجے میں دریافت کریں یہ کیا ہے پوٹینشیل کو ایکچوئل بنانا ہے ڈاکٹر خانم آپ سوال کر رہی ہیں پلیز ایکسپلین واٹ از شہود دیکھیے یہ یعنی مذاہب کے ایک برانچ میں واٹ وجود کو مانا گیا ہے یہ ساری جو کائنات ہے چاہے انسان ہو یا درخت ہو یا پار ہو یا ہو سب چیز ایک ہی وادت کا ظہور ہے یعنی ایک خدا ہے اس نے اس کی ذات جو ہے مختلف صورتوں میں ظاہر ہوئی یہ ہے واقع وجود انگریزی میں کہیں گے ماڈم ماڈیزم تو اس میں اس میں اس میں یہ پیدا ہوتی ہے بات کہ خدا اور انسان میں فرق نہیں رہتا انسان جو خدا بن جاتا ہے یہ ایک قسم کا شرک ہے یعنی خدا کا جو درجہ ہے وہ درجہ آپ انسان کو دے دیں یہ شرک ہوا یہ سوال تھا تو سرہند میں پیدا ہوئے ایک صوفی شیخ احمد سرہندی ان کو بڑی عزت کہتے ہیں انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا وہ شہود کا اس کے شکار کو رفا کرنے کے لیے کہ انسان خدا کا حصہ ہے خدا کا پارٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تو میں نے اس کو پڑھا دیکھ سو نہیں وہ یعنی مسلم تاریخ کی دو باتیں میری سب میں بالکل آئی نہیں ایک بہت شہور کا مسئلہ ایک خلق قرآن کا مسئلہ ایک کچھ عجیب قریب قریب کے لفظی ایک لفظی بات الفاظ پر مبنی ہے ساری باتیں اور مجھے نہیں ملے گا یعنی خلق قرآن کا نظریہ سائنس نہیں معلوم ہوں اس کو ایسی وحد شہود کے نظریے مجھے سائنس بھی نہیں معلوم ہوتا کیونکہ وحد شہود اور وحد وجود میں کوئی خاص فرق میری سمجھ نہیں آ سکا تو میں یہی کہوں گا کہ اسلامی تاریخ میں یہ دو چیزیں میں ریشنلی ایکسپلین نہیں کر سکا کیونکہ میں بہت ہی ریشنل آدمی ہوں خرقہ قرآن اور واقع شہود کیونکہ بعض شاہ حامد سرندی نے واقح شہود کا نظریہ پیش کیا تھا اس کال کو رفع کرنے کے لیے کہ انسان کو ہم مانے خدا کا حصہ تو اس سے شرک پیدا ہوتا ہے اس کو ہٹانے کے لیے انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا اگر سے بے نظر کہ کچھ صحیح جواب نہیں ہے ہمارے یہ ڈاکٹر اویس صدیقی نے دہلی سے ایک کوشچن کیا ہے if we can't see god then what difference does it make if we believe in personal god اور ان پرسنل گاڈ یہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی ہم اگر پاور ہاؤس نہیں دیکھ رہے ہیں تو سمجھے کہ اس ڈر سے بجلی آ رہی تو فرق نہیں پڑے گا یعنی ریئلٹی کیا ہے مسئلہ یہ بس فرق پڑنے کی بات نہیں ہے کیا لیں کہ بجلی آ رہی درخت سے تو کیا فرق پڑتا ہے ہم جب دیکھ نہیں رہے تو یعنی ہے فیکٹ ریئل سینس میں فیکٹ کیا ہے اس کا مسئلہ تو یہ میں دیکھ ایک فیکچل بات نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو مانے کے خدا کا پارٹ ہے پارٹ ہے مثال کے طور پہ دیکھیے خدا کو ہم مانے تو ہم کو ماننا پڑتا ہے کہ خدا کے اندر کریشن کی صلاحیت ہے خدا کریٹ کر سکتا ہے یہ ماننا پڑے گا ورنہ خدا کو ماننے بے مانا ہے تو خدا یعنی آؤٹ آف دا سے تھنگ پیدا کرتا ہے یہ کریشن تو جتنی چیزیں پارٹ ہیں خدا کا ان میں سے کسی میں کریشن کا وعدہ نہیں کوئی سمندر کریٹ نہیں کر سکتا کوئی پہاڑ کریٹ نہیں کر سکتا کوئی گلیکسی کریٹ نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے ریشنلی یہ یہ نظریہ قابل فارم نہیں کہ جس چیزوں کو ہم پارٹ مانتے ہیں پارٹ ان کا کریشن کا وعدہ ہی نہیں ہے تو پارٹ کرتے ہیں وہ یعنی خدا کا وہ حصہ ہے تو جس طرح خدا میں شن کا کا پاور ہے تو چیزوں پہ کئی پاور ہونا چاہیے یہ ہے نہیں اس وجہ سے دونوں باتیں برابر نہیں ہیں ممبئی سے کوشچن ہے واٹ از شیک دیکھیے اس کی جو ڈیفینیشن دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی جو ایٹریبیوٹس ہیں ایٹریبیوٹس ان ایٹریبیوٹ سے ہم کسی اور کو وہی درجہ دینے لگے کہ خدا مثلا کھیتی اگاتا ہے کھیتی اگاتا ہے تو ہم کسی اور کو مالنے کے خود ہی اگاتا ہے خدا بارش برساتا ہوتا ہے ہم کسی اور کو مالنے کے خدا بارش برساتا ہوتا ہے تو خدا کے ساتھ کسی اور کو وہ اٹریبیوٹ جو خدا کی ہیں اس کا درجہ دے دیں یہ شرک ہے کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کریشن صرف خدا کا حصہ ہے تو کسی اور کے بال کہ وہ کریئر کر سکتا ہے تو یہ شرک ہوگا یہ ایٹریبیوٹ کے سچ میں ہوتا ہے جو خدا کے ایٹریبیوٹس ہیں جو صرف صفات ہیں تو وہ کوئی دوسرے جو اس بات موجود نہیں وہ صرف خدا میں یہ شرک ہے اور اس کا ظاہری پلو یہ ہے قرآن میں یہ بول ہوں نام ولدین حب اللہ لیکن جو لوگ صرف پاکی رکھتے ہیں وہ کسی نہ کسی جد بڑھائیں گے یعنی بالکل طور پر ہوتا ہے کوئی جد بناتے بڑھاتے ہیں مثلا یہ کہ اگر ہم مانیں کہ بارش سے خدا برساتا ہے تو ہمارا جو تعلق ہوگا وہ اللہ سے ہوگا اس میں ہے کہ کہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا نت بانی اکول کسی کو اکول بناتے ہیں اور اس سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنا چاہیے تو جب آپ کسی کو نت بنائیں گے اکول یعنی بنائیں گے تو فطری طرح پر سال کو اس سے محبت بھی آ جائے گی آپ کو آپ جو کریں کہ بائیس برس آتا ہے کوئی اور اس سے محبت آ جائے گی کہ اسے برس باعث بس بلسنگ آ باتیں میں نے کہیں ایک یہ کہ عقیدے کے اعتبار سے شرک یہ ہے کہ خدا کے کسی اٹریبوٹ کو صفات کو ہم اللہ کے سوا انسان کو مانے کہ اس کے اندر یہ ایٹریبیوٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی اور کو وہ درجہ دیں گے جس کو قرآن کا لفظوں میں نت بنانا ایکول بنانا اس سے آپ کو محبت پیدا ہوگی تو یہ خدا والی محبت کسی اور سے کرنا یہ سیکھ بن جائے گا مولانا یہ کمنٹ آیا ہے مانا میں اقبال امریکہ ناڈ سے مولانا تدبر ایک مسلسل عبادت ہے اور یہی مین ٹائم کی اسپیشلٹی ہے آج معلوم ہوا جزاک اللہ خیر اور مولانا یعقوب عمری صاحب سوال کر رہے ہیں انٹلیکچل سیٹسفیکشن کے باوجود ایک دائی واقع ہوتا ہے تو ان دونوں میں کیا فرق ہے واضح کریں باقی کا معنی ہوتا ہے بہت درد مند ہو جانا انسان کے لیے تو دیکھیے باخے جو ہے یعنی انسان کی ہدایت کے لیے درد ہونا وہ شفقت کا مظاہرہ ہے شفقت کا اظہار ہے اور انٹلیکچوئل سیٹسفیکشن جو ہے وہ ایکسپلینشن کا اظہار ہے جب آپ ساری جو کائنات ہے ساری جو واقعات ہیں ان سب کو ایکسپلین کر لیں تو آپ کو انٹلیکچل سیٹسفیکشن ملتا ہے لیکن جب آپ دائی ہوں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ سچائی ہے وہ نہ مانے تو آپ کا درد مند دل جو ہے اس پر باقا بن جائے گا تو دونوں الگ الگ چیز دونوں کو ٹکراؤ نہیں ہے جناب عبد الباسط صاحب سوال کر رہے ہیں انہوں نے اپنی لوکیشن نہیں لکھی ہے کیا بغیر نبی کی ہدایت کے انسان تدبر کر کے کامیاب ہو سکتا ہے نہیں کبھی بھی نہیں یہ تو کوئی بھی نہیں مانتا نہ میں مانتا نہ کوئی مانتا تو کہیں نہ کہیں پھٹک جائے گا نبی کے ذریعے ہم کو جو ہدایت ملی ہے اس کی گائیڈنس اگر ہم چھوڑ دیں کہیں نہ کہیں انسان پھٹک جائے گا مثال کے طور پر دیکھیے قرآن میں ہے کہ اما اوتی تم میں علم اللہ تم کو علم قلیل دیا گیا فلاسفہ اس معاملے میں پھٹک گئے تو ہم فلاسفر سمجھتے رہے کہ ہم سوچ بچار کے ذریعے ساری سچائی جان سکتے ہیں اس بات کو انہوں نے چھوڑ دیا ماننا کہ انسان کی لمیٹیشن ہیں انسان کی لمیٹیشن سے ان کی عقل جو ہے ایک لمٹ تک کام کرتی ہے مثلا بیان اسپیس آف ٹائم ہم نہیں جاتے نہیں جا سکتے انہوں نے چاہا سب چیز کو ہم جانیں یعنی بیان اسپیس آف ٹائم جو ہے وہ بھی اور جو دوسری چیزیں وہ بھی تو فلاسفرس اس کی مثال ہے کہ نبی کی رہنمائی کے بغیر اگر آدمی تدبر کرے گا تو بھٹکے گا وہ اچھا دوسری مثال یہ ہے کہ سائنس نے اس بات کو دریافت کیا یعنی سیکولر لیول پر سیکولر لیول پر اعتراف کرے سائنس نے کہ سائنٹفک سوچ کی لمیٹیشنس ہیں سائنٹفک سوچ کی لمٹ سے ایک لمٹ سے زیادہ ہم نہیں سمجھ سکتے مثلا ٹائم کے بیان ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے چاہے اچھا، سولیمن کی جو کتاب ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سائنس اس but partial knowledge of reality تو سائنس نے لمیٹیشن کا اعتراف کیا تو پہنچی درخت کر لی اور فلاسفرس نے اس کو نہیں مانا تو فلاسفر کا حصے میں کوئی کارنامہ نہیں سوا کنفیوژن کے مولانا کیا ریزن ہے کہ قرآن اور حدیث میں سینٹر ہے اللہ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ علماء جو قدیم اور جدید دونوں ہیں اس میں بہت زیادہ اللہ کے تعلق سے اختلاف پایا جاتا ہے کچھ لوگ بہت کچھ شعور کے قائل ہیں تو اس ٹائپ کی چیزیں ہونے کی وجہ کیا ہے یہ اختلاف ہمیشہ رہے گا یعنی قرآن میں دین کے بارے میں فرمایا کہ لا لگا کا نہ آ رہا آخر حد تک باتیں بتا دی گئی ہیں لیکن انسان کے اندر جو فریڈم ہے فریڈم اس فریڈم کی وجہ سے انسان کو یہ بھی موقع ہے کہ وہ اس کو مس یوز کرے فریڈم کی اختلاف جو ہے اس کا جو سورس ہے وہ ہے فریڈم اب فریڈم نہ ہو تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہوگا جسے جنگل میں کوئی اختلاف نہیں انیمل میں کوئی اختلاف نہیں میں کوئی اختلاف نہیں کیونکہ وہاں پر فریڈم نہیں ہے تو فریڈم کو جب جب آپ فریڈم دیں گے تو انسان کو بھی مل گیا حق کہ وہ اپنی فریڈم کو مس یوز کرے تو یہی تو یعنی سب سے بڑا انسان کا کارنامہ ہے اللہ کی نظر میں کہ فریڈم کے باوجود وہ مس یوز نہ کرے فریڈم کو یہی ہے تقوا تقوا کی تعریف یہی ہے کہ آدمی فریڈم رکھنے کے باوجود فریڈم کو مس یوز نہ کرے یہ تقوا ہے تو آج کا پروگرام ہی ختم ہوتا ہے ہم آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ کا یہاں اس پروگرام شیئر کرنا اللہ قبول فرمائے اور آپ کو اس سے دین کا رزق عطا کرے آمین